اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے ثم اقررتم وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم خود اس کے گواہ ہو پھر تم نے اقرار کیا تھا ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا تھا وانتم تشهدون اور تم خود اس کے گواہ ہو ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا تھا وہ تم اور تم کے گواہ آیت کی طرف کی طرف وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کم اور یاد کرو اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا اخذنا میثاقکم اور یاد کرو اس وقت کو اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا وقلنا اور ہم نے کہا تھا لا تسفکون دماءکم کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے لا تسکون دماءکم کہ تم ایک دوسرے خون نہیں بہاؤ گے تریقونہا بقتل بعضکم بعضا تریقونہا بقتلکم بقتل بعضکم بعضا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا عراق کا کو مانا بہانا ہے ظاہر سے بارے جب کسی کو قتل کے دیتا ہے تو خون بہ جاتا ہے تو اس کا بھی ہم نے احل لیا تھا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُتَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اور اپنے ادمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُتَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اور اپنے ادمیوں کو اپنے اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے مطلب بے وطن نہیں کرو گے اپنے شہروں سے اس کو نہیں لا یخرجو بعضکم بعضا من دارہی ایک دوسرے کو وطن وطن سے نہیں نکالو گے لائق جو بعض ہی گھر سے اپنے علاقے سے اپنے شہر سے تم اقرار تم پھر تم نے اقرار کیا پھر تم نے اقرار کیا قبل تم تم نے اس عہد کو قبول کر لیا تم نے اس عہد کو قبول کیا وانتم تشهدون اور تم اس کے گواہ ہو اور تم اس کے گواہ ہو انفسکم یعنی تم اپنے نفسوں پر گواہی دے رہے تھے شہادت دے رہے تھے اب جو اگلی آیت کریم ہے اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں ترجمہ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ تفصیل ہوتا ہے ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم اس کے بعد آج تم ہی او لوگ ہو ہوا اس کے بعد آج تم ہی او لوگ ہو تقتلون انفسکم کہ اپنے ہی کو قتل کرتے ہو کہ اپنے ہی ادمیوں کو قتل کرتے ہو وہ فریقا فریقم من اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو وہ فریقا فریقم من کم اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو سزا ہارون والعدوان اور ان کے خلاف گناہ اور کا احتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو سزا ہرون عالیہ بالعتم والعدوان اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا احتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو وَإِيَّا تُكُمْ اُسَارَ اور اگر او دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آیا تفادوہم تو تم ان کو فدیہ دے کر تفادوہم تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو وہو محرم علیکم اخراجہم حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض تو کیا تم کتاب یعنی تورات کی کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کی سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو اللہ خیزن فی الحیات دنیا کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو الى اشد و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بیج دیا جائے گا یوم القیامت اور قیامت کے دن یردون الى اشد العذاب ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بیج دیا جائے گا وما اللہ بغافل عما تعملون اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف ثم أنتم ثم أنتم فرتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم فرتم يا هؤلاء اے إيه لوگو تقتلون انفسكم تم ایک إيه دوسرے کو قتل کرتے ہو یقتل بعضکم بعضا یعنی يعني باہم ایک إيه دوسرے کو قتل کرتے ہو آپس میں خون خرابہ کرتے ہو و تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهروا وتخرجون وتخرجون اور ایک دوسرے کو جلوتن کرتے ہو تخرجون فريقا منكم اور تم میں سے ایک جماعت نکال دیتی ہے اپنے ہی گھر والوں کو اور تم میں سے اور اپنے اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کو گروہ سے نکال باہر کرتے ہو رضا مدد کرتے ہوئے فی ہی ادغام اتائی فی الاصل فی الزائی تو اس میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تظاہرون یہ اصل میں تھا ستظاہر ہونا تو تا کو زوا کیا زوا کو زام ادغام کیا تو تزوا ہرونا بن گیا سزا ہرونا اصل میں ستزا ہرونا تھا اس میں جو تا ہے دو تا ہے اس میں سے ایک تا کو زوا کیا زوا سے بدل کر زوا کو زوا میں ادغام کیا وفی قرآت اور دوسری قرآت میں بالتخفیف علی حجها تتعاونون اور دوسری قرات میں دو تھا میں سے ایک کو حذف کیا گیا ہے یعنی او تعاون کرتے ہیں تتعاونون یعنی او تعاون کرتے ہیں علیہم بالاسم علیہم بالاسم اپنوں کے مقابلے میں گناہ پر اپنوں کے مقابلے میں گناہ والعدوان اور ظلم معصیت اور ظلم کے ساتھ وَإِيَّاتُكُمْ اُسَارَ اور اگر ان میں سے تمہارے پاس کوئی قیدی بن کر آیا اور اگر ان میں سے کوئی قیدی ہو کر یا گرفتار ہو کر تمہارے پاس آتا ہے وَفِي قِرَاتٍ اَسْرَ کہ یا تو اُسَارَ ہے اور ایک قرآت میں جو نا اَسْرَ بھی آیا ہے تُفَا دُوْهُمْ تُفَا دُوْهُمْ تو ان کو کچھ خرچ کر کے چھڑا لیتے ہو یا رہا کر دیتے ہو وفی قرآتن تفدوہم یعنی تفادوہم کے بجائے تفدوہم تفدوہم ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا جب تفادوہم کے جگہ تفدوہم ہوگا تو اس کا معنی ہوگا تنقضونہم من الاسر بالمال او غیرہی مال وغیرہ کے بدلے میں خیل سے آزاد کرنا مال وغیرہ کے بدلے میں کیسے آزاد کرنا وہ ہوا مما عہدہ الیہم اور وہ ہے جن کا ان سے عہد لیا گیا تھا یعنی یہ بھی عہد میں تھا وہ ہوا حالانکہ ایشان و محرم علیکم اخراجهم وہ ہوا ایشان و محرم علیکم اخراجهم حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ جلاوطن کرنا بھی تم پر حرام کیا گیا تھا حالانکہ وہو ایشانو محرم علیکم اخراجهم حالانکہ جلاوطن کرنا بھی تم پر حرام کیا گیا تھا متصلن بقوله وتخرجون کہ یہ جو جملہ ہے یہ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ تخرج نہ فریقم مین کم مندیار ہونا وہ یہ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے کہہ رہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے جملہ بینهما اور ان کے درمیان جو جملہ ہے ان کے درمیان جو جملہ ہے یعنی وہ عیا تو کم وہ اسارا وہ عیا اسارا یہ جملہ اعتراض یہ جملے معترضہ ہے یہ دونوں یہ جملہ دونوں جملوں کے درمیان جملے معترضہ کے طور پر آیا ہے کما حرم ترک الفدائی یعنی کہ جس طرح تم پر سر کی فدیہ کی طرح جلاسن کرنا بھی ان پر حرام کیا گیا تھا وقانت حالف الأوسى حالف الخر اور بنو خریضہ یہ اوس کے حلیف تھے اور بنو نذیر یہ خزرج کے حلیف تھے فکان کل فریق قاتل مع حلفائی ہر فریق ہر جماعت ہر گروہ قتل کیا کرتا تھا اپنے حلیفوں کے ساتھ وہی دیارہم اور ان کے گروہ کو خراب کیا کرتے تھے وہی اور ان کو اپنے گروہ سے نکالتے تھے فیضا اسر رو جب وہ قیدی ہو جاتے ہیں ہیں جب قیدی ہو جاتے یا گرفتار ہو جاتے ہیں تو فدیہ دے کر چھڑا دیا جاتا اذا اثروا فدوهم جب وہ قیدی ہو جاتے ہیں تو فدیہ دے کر چھڑا دیا جاتا وقانو اذا سئلوا لما تقاتلونهم اور جب ان سے پوچھا جاتا اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم یہ قتل کیوں کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو کیوں قتل کرتے ہو قتال کیوں کرتے ہو وصف دو رہم اور وکانو جیسے علماء تو قائد لونا وصف اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو کم قتل کیوں کرتے ہو اور فدیہ کیوں دیتے ہو جب کوئی گرفتار ہو کے آتا ہے قالو تو یہ کہتے ہیں امیرنا بالفدائی حقا امی حکم دیا گیا ہے فدیہ دینے کا یعنی اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو اس کو فدیہ کے ذریعے سے چھڑا لینا یا یعنی فدیہ دے کر اس کو چھڑا لینا فیقال اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے فیقال فلما تقاتلونہم تم قتل قتال کیوں کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیوں کرتے ہو فیقولون تو یہ کہتے ہیں تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ حیان ایست ذل خلفاؤنا کہ ہمیں اپنے حلیفوں کی ذلت سے شرم آتی ہے یعنی ہمیں یہ عار معلوم ہوتا ہے شرم معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے جو حلیف ہیں جن کے ہم حلیف ہیں اور لڑ رہے ہو او قتل قتل کتال کر رہے ہو اور تو ہمیں اپنے حلیفوں کے ذلت سے شرمندگی سے یہ شرم آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارت ہوتا ہے وقال تعالیٰ افتؤمنون ببعض الكتاب کہ کیا تم بعض کتاب پر تو ایمان لاتے ہو وہ الفدا جو کہ فدیہ ہے ببعض اور انکار کرتے ہو بعض کا وہ سرق القتل والاخراج والمظاہرہ او قتل چھوڑنا ہے اور گھروں سے نکلنا اور ان کا مدد کرنا فما جزاؤ من ازالی ذلك تو کیا سزا ہوگا کیا سزا ہوگی جو اس طرح کام کرتے ہیں منکم کم سننے سے میں یہ یفعل ذلك منکم الا خزي سوائے رسوائی کے سوائے رسوائی کے حوان و ذل یعنی تحقیر اور ذلت فی الحیات دنیا دنیا کے دنیا میں دنیا کی زندگی میں دنیاوی زندگی میں وقت خود بقتل قریضہ اور جو بنو قریضہ تھے ان میں سے جو بنو قریضہ کے وہ تو ایک بنو قبیلہ بنو قریضہ تھا اور ایک بنو نذیر تھا ان میں سے جو بنو بنو قریضہ کا جو قبیلہ تھا بنو قریضہ قتل ہو کر اور نذیر اور بنو نذیر اور شام کی طرف جلاوطن ہو گئے وزر بلیزیا اور جزیہ کے تسلط سے یہ لوگ ذلیل ہو گئے ویوم القیامت اور قیامت کے دن یردون الى اشد العذاب ان کو لوٹایا جائے گا سخت عذاب کی طرف ان کو ڈالا جائے گا سخت عذاب میں وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ تعالی جو کچھ یہ کر رہے اسے غافل نہیں ہے بلیا وتا ہے کہ یا لمون بھی ہے اور تا لمون بھی آیا ہوا ہے اگلا آیت بھی پڑھ لیتے پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ اولئک الذین اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے اولئک الذین اشتروا الحیات دنیا بالآخرہ فلا يخفف عنهم العذاب تو لہذا ان کے اعضاء میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہیں ان کی مدد کی جائے گی ولا ہم ينصرون وہ نہیں ان کی مدد کی جائے گی اولئک الذین شروا الحیات الدنیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے بین آ سروہ علیہ بین آ سروہ علیہ دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دی آثروها علیہ دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دی فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون تو نہ ان کے عذاب میں تخفیف کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کیا جائے گا یمنعون منه یعنی ایسا مدد جو ان کو اللہ تعالی کے عذاب سے روک دے تو جس طرح کی پچھلے آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ نمبر ایک کہ تم نے تین کام نہیں کرنے ہیں ان کے ساتھ معاہدہ ہی ہوا تھا ان سے جو پچھلی آیت میں اس کا یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جس نصاح کا پیر آیت میں تذکرہ فرمایا تھا اس آیت میں اس عہد کا تتیمہ ہے اور پھر ان کی عہد شکنی کا ذکر کیا گیا ہے اور آخر میں ان کا سزا کا نقشہ کنسے کہ ان کو کیا سزا دیا جائے گا تو معاہدہ کی تین دفعات تھے نمبر ایک کہ آپس میں قتل نہیں کریں گے ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے قتال نہیں کریں گے اور لا تسفکون دماغکم یہ پہلا آہد تھا یہ پہلا معاہدہ تھا یہ پہلے شک تھی اور دوسرا ولا تخرجون انفسکم من دیارکم کسی کو جلوطن نہ کرنا کسی کو جلوطن نہ کرنا یہ دوسرا شک تھا اور نمبر تین نمبر تین و ایاتو کم اسارا تفادو ہم و ایاتو کم اسارا تفادو ہم کہ اگر تمہارے پاس وہ قیدی بن کر آیا تو اسے فدیہ دے کر چلا لینا تو معاہدہ کی جو دفعہ تھی وہ ٹوٹل تین دفعہ تھی نمبر ایک کہ آپس میں کسی کو قتل نہ کرنا نمبر دو کسی کو جلاوطن نہ کرنا اور نمبر تین کہ اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو مالی فدیہ دے کر یا مال کا فدیہ دے کر مال کے ذریعے تو ان کو رہا کر دینا یا چھڑا لینا تو ان تینوں معاہدوں میں ان تینوں دفعات میں جو آسان سہل ترین یا آسان ترین تھا وہ تیسرا تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے تین عہد لیتے ہیں نمبر ایک کہ آپ نے قتل نہیں کرنا ہے اور کسی کو نمبر دو جواتن نہیں کرنا ہے اور تیسری بات کہ اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو اس کو دے دے کر چھڑا لینا ہے تو یہ لوگ جو تین معاہدے تھے تین دفعات معاہدے کی تو یہ جو ہے نا تیسرا جو دفعہ تھا معاہدے کی اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو مالی سے دے دے کر اس کو چھڑا لینا اس پر تو یہ عمل کرتے تھے اگر کوئی ان سے پوچھے تو وہ کہتے بھی تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ جو دو معاہدے کے جو دو دفعات تھے یعنی آپس میں کسی کو قتل نہ کرنا اور کسی کو جلاوطن نہ کرنا اس میں وہ اس پر وہ عمل نہیں کرتے تھے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ پس منظر اس کا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں چونکہ یہود رہا کرتے تھے ان کے اور بھی بہت سارے قبائل تھے لیکن ان میں دو قبائل بہت بڑے تھے نمبر ایک بنو قریضہ اور نمبر دو بنو نذیر تو یہ جو دو قبیلے تھے یہود کے بڑے تھے اور مشہور بھی تھے یہ مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے تو اسی طرح جس طرح یہ دو قبیلے تھے یہود کے تو بت پرستو کے بھی دو قبیلے تھے ان میں سے ایک کو اوس کہا جاتا تھا اور دوسرے کو خزرج کہا جاتا تھا تو قریضے کی جو دوستی تھی وہ نظیر کی دوستی او خزرج کے ساتھ تھی بات ہے جب اوس اور خزرج آپس میں ان کا قتال ہوتا تھا یا لڑائی کیا کرتے تھے تو ان کو بھی درمیان میں خودنا پڑتا تھا جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تو قریضہ اوس کا ساتھ دیتے چونکہ ان کا حلیف تھے اور بن نظیر چونکہ خزرج کا تھے او خزرت کاٹ دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب اس طرف بھی ہوتے ایک طرف قریضہ اور دوسری طرف بن نظیر اور قریضہ جو ہے نا وہ اپنے حلیف جو کہ اوز تھے بنو نذیر اپنے حلیف جو کہ خزرت سے ان کے ساتھ ملتے ہیں تو جب لڑائی ہوتی لڑائی ہوتی جنگ ہوتی تو نتیجے میں ظاہر سی بات ہے یہودی کی جو دو قبیلے تھے بن قریضہ اور بن نظیر تو بالواسطہ ایک دوسرے کو قتل کیا کر رہے تھے بظاہر تو یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے جو حلیف ہے ان کے مدد کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ ہم اکٹھے ہو رہے ہیں یا ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں حقیقت میں جو ہے نا یہ خود ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی پڑھا معاہدہ تین سفات نمبر ایک کیا آپ کسی کو آپ نے قتل نہیں کسی کو قتل نہیں کرنا ہے کسی کو جلاوطن نہیں کرنا ہے اور گرفتار ہو جائے تو اس کو مالی کے لیے چھڑا لینا ہے تو معاہدے کی یہ تین دفعہ آتی تیسرے جو دفعہ تھا اس پر تو یہ عمل کر رہے تھے پہلا اور دوسرا اس پر عمل نہیں کر رہے تھے تو لڑائیوں میں جب اس کے آدمی لوگ مرتے تھے تو ظاہر سی بات قریضہ اور بن کے لوگ بھی قتل ہوتے تھے اور اس درمیان میں پھر گھر سے نکلنے کی نوبت بھی آتی تو ان کو گھر سے نکلنا پڑتا یا مجبوراً جو ہے نا وہ کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں تو بنو قریضہ و بن نظور بھی اگرچہ تھے تو یہودی قبیلے مگر ایک دوسرے کے دشمنوں کے مدد کی وجہ سے آپس میں بھی ایک دوسرے کو قتل کرتے اور ایک دوسرے کو جلاوطن بھی بے وطن بھی کرتے تو اس طرح جو ہے نا یہ ایک طرف بھی یہود اور دوسری طرف بھی یہود تو یہ قتل بھی ہوتے تھے اور جلاوطن بھی ہوتے تھے اور ان کو اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑتا تھا اور جب یہ اور اگر ان میں سے کوئی قیدی ہو جاتا تو قید ہونے کی صورت میں پھر یہ سب مل کر اس کا بندوبست کر لیتے یعنی مال دے کر پیسے دے کر اس زمانے کے مطابق وہ چھڑا لیا جاتا تھا تو جب ان سے پوچھا جاتا کہ اللہ اب تعالیٰ نے آپ لوگوں سے معاہدہ کیا اور تین چیزوں پر کیا ہے تو آپ کسی پر عمل کر رہے ہو پہلے اور دوسرے پر عمل نہیں کر رہے ہو تو جس کی تم بات کر رہے ہو کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی قیدی بن گیا تو قیدی ہونے کے بعد جو ہے اس کو چھڑایا جائے گا یعنی فجے دے کر اس کو چھڑایا جائے گا تو جس طرح کا حکم ہے کہ قیدی اگر کوئی بن گیا تو اس کو فجے کے ذریعے سے نا تو جو پہلا اور دوسرا حکم ہے جو ماہرے کی جو ہے وہ بھی اسی تورات میں ہے تو آپ تیسرے پر تو عمل کرتے ہو جو کہ آسان ہے سہل ترین ہے پہلا اور دوسرا اس پر بھی عمل کرنا چاہیے لیکن آپ اس کو پر عمل نہیں کرتے ہو تو یہ پھر کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ چونکہ ہے بنو کہا کرتے تھے کے حالیف ہے اور بنظیر کہا کرتے تھے کہ ہم خزرج کے حالیف ہیں تو چونکہ حالیف ہے اور ہم سے اپنے جو حالیف ہے ان کی ذلت یا ان کی شرمندگی برداشت نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ہم یہ اس طرح کرتے ہیں تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انہوں نے عہد کیا ہوتا تھا جو معاہدہ کیا ہوتا تھا خود ہی جو ہے نا اسی معاہدے کو اسی عہد کو توڑ لیا کرتے تھے یہاں تک اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی بات پوچھنی ہو اگر کوئی لفظ پوچھنا ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یہ جو انہوں نے معاہدے کے جو شکے ذریعے جو شکے تو اسے آیت کریں گے مجھے کہ انہوں نے تین باتیں تھیں ٹوٹل شکے جو دفاتے نمبر ایک کہ تم نے آفس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا ہے اور نمبر دو کہ کسی کو نہیں کرنا ہے اور نمبر تین کہ اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو گرفتار ہونے کی صورت میں فدیہ دے کر مالی فدیہ دے کر اس کو چڑھا لینا ہے تو یہود جو کہ آسان تھا اس پر تو عمل کر لیا کرتے تھے پہلے وہ رشتے پر عمل نہیں کرتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کیوں اس طرح کرتے ہو تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قیدی ہو گیا تو اس کر چڑھا لینا اور تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ہو جائے تو اس کو چڑھا لینا فیزیا جا کر اسی طرح پھیلی اور دوسری جو بات ہے یعنی کسی کو آپس میں قتل نہ کرنا اور کسی کو جلاوطن نہ کرنا وہ بھی ہمارا ہی حکم ہے تو آپ ایک کو مان رہے ہو اور بقیہ جو دو باتیں ان کو نہیں مان رہے ہو ان سے جب یہ اس طرح پوچھا جاتا چونکہ یہ ہمارے حلیف ہے اور بن قریضہ اور یہ جو بن نظیر ہے کیونکہ یہ دو بڑے قبلے تھے مدینہ منورہ میں اور ہر ایک کا اپنا اپنا حلیف تھا بنکریز کا حلیف اوس کا اور بن نظیر کا خزرج کا تو یہ بالواسطہ جو ہے نا ایک دوسرے کا لڑائی کیا بھی کرتے تھے اور قتل کتال بھی کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو جلاوطن بھی کیا کرتے تھے کل اگر انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو یہ تو رکے بھی مکمل ہو گیا کل اگر زندگی باقی رہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو یہ اگلی جو آیت کریمہ ہے آیت ناموس اصل کتاب من نامی بارحید الرسول یہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے